Assalamualaikum, dear students. Today we are going to discuss lecture number 5 of the database management system course. As usual, in the beginning, we will briefly review the topics that we covered in the previous lecture. In the previous lecture, we completed the discussion on the three-level architecture of the database. Then we discussed an outcome of the three-level architecture, that was data independence. We also studied two different types of data independence, which are logical data independence and physical data independence. After that, we discussed different functions of the DBMS, and at the end of the previous lecture we discussed different uh, environments of the DBMS, the environments in which uh, DBMS is used. Today we are going to discuss the database application design approach. The design process so let start with today's لیکچرشن ڈیولپمنٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس اس جگہ پہ میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی ایکسپلین کرتا چلوں کہ جو database application development process ہے اس کو ہم briefly database development process بھی کہہ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں پروسیس یا جو میں اپروچ یہاں پہ اس کورس میں بتاؤں گا this is not the only approach this is not the only process آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جو ڈیٹا بیس کی مختلف بکس ہیں ان میں اس پروسیس کو اتنی تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا گیا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا بیس کا کورس ہوتا ہے اس کا جو مین ایمفیس ہوتا ہے وہ آپ کو ان ٹولس کے اوپر ان میتھڈولوجیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے یا ان کے بارے میں گائڈ کرنا ہوتا ہے جن کا تعلق ڈائریکٹلی ڈیزائن کے ساتھ ہے اور وہ جو ڈیٹا بیس کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو ڈیٹا بیس کی بکس ہیں وہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے ڈیٹا بیس کا یا ڈیٹا بیس اپلیکیشن کا جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتی کیوں اس لیے کہ وہ ان سیلف ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ الگ سے سبجیکٹ ہے جو کہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک یا دو یا تین سبجیکٹس جو ہیں وہ نارمل جو آپ کا کریکلا ہے چاہے وہ بی سی ایس اور ایم سی ایس کا ہے اس میں شامل ہے لیکن جو پروسیس میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی ایک ویلڈ صحیح پروسیس ہے لیکن اس سے جو بہتر پروسیسز ہیں وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کورس کے اندر اس کی بکس کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں اس جو پروسیسز آپ جو ڈفرینٹ میتھڈولوجیز سسٹم ڈیولپمنٹ کی آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں ان میں سے جو پارٹ ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس کورس کا جو ایمفیس ہے یعنی جو ڈیٹا بیس کا جو کورس ہوتا ہے اس کا ایمفیس سسٹم ڈیولپمنٹ کے اس پارٹ کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر کہ ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کا کنسرن ہوتا ہے لیکن اس کورس کی کمپلیٹنس کے لیے میں ایک جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے سسٹم ڈیولپمنٹ کی اس کو ڈسکس کروں گا تاکہ ہمارا جو کورس ہے اس کی تمام اسٹیجز مکمل رہیں ادروائز آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ this is not the only process this is not the only approach اور بھی کئی اپروچز ہیں اس سے بہتر اپروچز ہیں وہ لیکن یہ بھی ویلڈ ہے اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ what do we mean by database application development process اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی سسٹم کا کسی بھی سسٹم کے لیے ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کریں اور آپ یاد رکھیے گا کہ آپ جو ہم نے شروع میں ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی ان میں ایک ڈیفینیشن یہ بھی تھی کہ a database model computer in the form of data تو جو یہ پروسیس ہے کہ جب آپ ریئل ورلڈ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کی شکل میں یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ اس کے فیزز کو اسٹیپس کو ریویو کرے گا پہلے اور اس کے جو وہ فیزز جن کا ڈیٹا بیس سبجیکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے ان کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرے گا جبکہ باقیوں کو ہم نسبتاً ہلکا ٹچ کریں گے آج کے لیکچر میں ہم اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ڈیزائن پروسیس ہے جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کا جو فرسٹ فیز ہے جسے ہم کہتے ہیں preliminary study of the system ہم اس کو آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے database application development process جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ دیکھتے ہیں database design application programs اور اس کی امپلیمنٹیشن یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ جو ڈیٹا بیس کی بکس ہوتی ہیں ان کا جو جرنلی کنسرن ہوتا ہے جو جس پہ جس چیز پہ ان کا امفیس ہوتا ہے وہ فرسٹ چیز ہے جس میں یہاں لکھا ہوا ڈیٹا بیس ڈیزائن جو آپ کی چیزیں جو آپ کے ٹولز اس پروسیس میں انوالو ہیں جو ڈیٹا بیس کی بکس ہیں وہ اس پہ انفسس کرتی ہیں یا جو اس کے بعد پھر جو ڈیٹا بیس کی جنرل ہیں ہیں ہیں یا اس اس کے جو جو اور فنکشن انوالو وہ کو ڈسکس کرتی ڈیٹا بیس کی بکس ہیں جنرلی وہ اپلیکیشن پروگرامز والے پارٹ کو اور امپلیمنٹیشن کو اتنا ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرتی کیوں because they are covered in the software engineering topic لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا ایک جو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے ایک ریئل ورلڈ سسٹم کو امپلیمنٹ کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کے فارم میں if you have just the data of any system obviously it is of no use for the end user for the company for the organization for the system ظاہر ہے کہ کمپنی کے لیے تو وہ جو ایپلیکیشن پروگرام رن کریں گے جو کہ اس کو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں ان کا غرض تو اس سے ہے that is more useful to them underline جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہوا ہے جو استعمال ہو رہا ہے اس سے عام یوزر کا اینڈ یوزر کا کوئی کنسرن نہیں ہے اس لیے جو یہ ہمارا ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے this is purely the concern of the designer of the D B A تو اس کورس کے اندر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ for the sake of the completion of the course میں جو باقی دو فیزز ہیں یعنی جو ایپلیکیشن پروگرام ذرا پارٹ ہے اور جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو بھی ڈسکس کروں گا but again our emphasis in this course would be on the database design thing ابھی جو ہم یہ ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ پروسیس پڑھیں گے اس میں بیسیکلی یہ تینوں ہی چیزیں شامل ہیں تو لیکن ہمارا جو ہے وہ ان فیزز کے اوپر ہوگا جو جو کہ اس فرسٹ جو فیز ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن اس کو ڈسکس کریں آئیے دیکھتے ہیں اب یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کی سارٹ آف ایک ریکپ ہے کہ database design is a model of a particular real world system یعنی جیسے میں نے آپ کو ڈیفینیشن کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ جو آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ ایک ریئل ورلڈ سسٹم کو ڈیزائن کرتا ہے ماڈل کرتا ہے ریپرزینٹ کرتا ہے پورٹری کرتا ہے the computer it a picture of the same thing should be simple and self explanatory this thing is being set about the database design یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ when someone sees it it gets a picture of the system that it is representing اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس میں لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں تو لیٹ سے کسی ایک اسٹیج پہ ایک ڈی بی اے نے ڈیزائنر نے اگر چیز ڈیزائن کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی بی اے یا ڈیزائنر وہاں نہ رہے اور بعد میں کوئی اور لوگ جو آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے your design should be simple and self explanatory تاکہ وہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کا کوئی استعمال کر سکیں آئیے آگے چلتے ہیں اب ہم پڑھنے جائیں گے what is database development process اس میں آپ کو جو ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کی ایک خاص اپروچ جو ہے اس کے اسٹیپس میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے ہے پریلیمری اسٹڈی یعنی سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے اس فیز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں اس کو سمجھیں جس کو کہ آپ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں ظاہر this is the first and the basic step because without understanding system its functionality is involved اس کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ دیر از نو کوشچن کہ آپ کو سسٹم ڈیولپ کر سکیں یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے کسی بھی سسٹم ڈیولپمنٹ پروسیس کا اس کے بعد یہ کہ once you have understood the working of the system then you ask your user your customer your organization what do you want from the database system what output do you need from it ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں ان ریکوائرمنٹس کو ایکسپیکٹیشنس کو جان کے سمجھ کے نا یو اینالائز دم پھر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے what data and what relationship between that data should be represented وہ چیز جو ہے that helps you to build your database design کیونکہ جو آپ کے اپلیکیشن پروگرامس ہیں ایکٹیویٹیز تو انہوں نے پرفارم کرنی ہے but the data that is required to run run those program that would be be that would be fetched from the database اور جو آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی یوزر اور ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان سب کو وہ ایفیشنٹلی میٹ کرتا ہو تو یہ پروسیس جو ہے وہ جو یہ ایک آئیڈیا ڈیولپ کریں گے that would be through the requirement analysis phase next is database design یعنی ان ریکوائرمنٹس کو فل فل کرنے کے لیے جس طرح کا ڈیٹا کو چاہیے آپ اس کا ڈیزائن کریں گے اور ہمارا جو اس کورس کا جو ہے وہ بیسیکلی اسی فیز کے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ فارمس کیا ہوتی ہیں اس کورس کے اندر ہمارا جو مین ایمفسس ہے وہ اسی فیز کے اوپر ہوتا ہے لیکن جیسے میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ for the completeness of this course میں باقی فیزز بھی بریفلی ڈسکس کروں گا اس کے بعد ہے کہ جو آپ نے ڈیزائن کیا اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کسی ڈی بی ایم ایس کے اوپر اور اسے ہم کہتے ہیں فزیکل ڈیزائن تو جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن سے کلیئر ہے کہ جو فزیکل ڈیزائن ہے that depend upon the particular D B M S that you choose for the implementation of your database implementation implementation جو ہے اس میں جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے جو اس کی ڈسکرپشن میں اس میں مختلف باتیں شامل ہیں لیکن ہم اپنے کورس کے ریفرنس سے امپلیمنٹیشن سے مراد یہ لیں گے کہ we write the application program with in this phase because we have already designed over database we have designed it physically by adapting by choosing a particular D B M S اور next phase is making use of that data in different programs to perform those activities that are required by the user of the system اور آف دا آرگنائزیشن تو امپلیمنٹیشن فیز میں basically we write the application programs اور فائنلی ہے مینٹیننس ظاہر ہے کہ کسی بھی سسٹم کی طرح سے جیسے آپ کے الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں یا آپ کے ویکلز ہیں میکینیکل چیزیں ہیں every machine every system needs maintenance اسی طریقے سے جو آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کی بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے مینٹیننس سے کیا مراد ہے مینٹیننس مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ you observe its day to day working and this is something that we have studied in the functionality in the function of the D B A کہ وہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جن پرپزز کے لیے وہ لکھا گیا ہے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں آیا ان کو پراپرلی فلفل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہو جائے گی کہ if you want to make a new application because the there is always demand of new application تو جب بھی یوزر آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ اپلیکیشن لکھ دیں تو وہ بھی جو ہے وہ that is part of maintenance یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نئی اپلیکیشن کے لیے آپ کو یہ سارا سسٹم جو سارا پروسیس ہے وہ دوبارہ رن کرنا پڑے تو یہ ایک پرٹیکولر اپروچ ہے جو کہ جس کو کہنا چاہیے کہ جو کہ ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اسی طرح کی سملر اپروچ ایک اور جو ہے بریفلی وہ میں آپ کو اگلی سلائڈ میں جو وہ دکھانے جا رہا ہوں وہی دوبارہ چیز کہ ہم یوزر کے ریکوائرمنٹس کو انالائز کریں گے اس میں جو آپ کا ایگزٹنگ سسٹم ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں یوزرس کی ان کا انالیس بھی ہے دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ you develop a conceptual model اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو that was not discuss in the previous slide لیکن یہ جو اسٹیپ ہے ڈیولپ کنسپچل ماڈل یہ جو جسے میں نے کہا تھا نا کہ ڈیزائن فیز پچھلی اسکرین میں یہ چیز اس میں شامل ہے یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ جو پہلے ہمارے دو فیزز تھے جس سے ہم نے کہا تھا کہ پریلیمنری اسٹڈی اور سیکنڈ میں کہا تھا انالائز یوزر ریکوائرمنٹس وہ دونوں تھے وہ فرسٹ میں شامل تھے انالائز یوزر انوائرمنٹ جو ہمارا تھا ڈیٹا بیس ڈیزائن وہ یہاں پر شامل ہے ڈیولپمنٹ کانسیپچل ماڈل اور اس میں کون سی دیکھیں کہ یہاں پہ جو ایرو شو کر رہا ہے کہ جو آپ کا کانسیپچل ماڈل ہے جو آپ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں دس از کوائٹ پاسبل کہ during this phase you have to go back to the previous phase یعنی آپ یوزر سے دوبارہ جا کے ملیں دوبارہ اس سے پوچھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کو ایکسپلین کریں یا ان کو دوبارہ سے ڈسکس کریں تو that is why an arrow has been shown from again the development conceptual model سے دوبارہ انوائرمنٹ کے انالیس کے اوپر اس پر نیکسٹ فیز ہے map conceptual model to the logical model again this phase is also a part of the database design phase of the previous life اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو بات کی تھی ڈیٹا بیس ڈیزائن کی دیٹ کمپرائز ٹو ڈیزائن یا ٹو فیزز ایک تھا کنسپچل ماڈل ایک تھا logical model and these are the thing that we are going to discuss in very detail because this is the crux of this this course یہ اس کا کور ہے اس کورس uh, کا بیسیکلی کہ کیسے ہم کنسپچل ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے اسی طرح کیسے ہم لاجیکل ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے کہ آپ ایک ڈی بی اے بس سلیکٹ کرتے ہیں پچھلی سائڈ میں آپ کو کہا گیا تھا اسٹریٹ اوے کہ فزیکل ڈیزائن لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ design it upon the particular D B M S تو یہاں پہ وہ فیز جو ہے وہ ایکسپلسلی دکھا دیا گیا ہے کہ آپ نے لاجیکل ماڈل ڈیولپ کرنے کے بعد آپ ایک پرٹیکولر جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ سلیکٹ کریں گے next is again develop physical design جو ڈی بی ایم ایس آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا ڈیٹا بیس کا فیزیکل ڈیزائن کریں گے and again during this process there may be some requirement there may be need to go back to the conceptual model level کہ آپ دوبارہ وہاں پہ چلے جائیں اور اس کو to make the things confirm اور to clarify any other ambiguity that may rise during the physical database design next is that you implement your system again it involves writing the application programs اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ uh, uh, یہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ پیرل uh, بھی چل سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دوران آپ اپنا ڈیمیا ویب سیٹ کر کے اپنا آپ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہو اس دوران ان پیرل جو ہے وہ کسی ڈمی ڈیٹا کے ساتھ ڈمی ڈیزائن کے ساتھ جو ہے اپلیکیشن پروگرام بنا شروع ہو جائے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے بعد ہو رہی ہوتی ہے فائنلی ہے کہ آپ سسٹم کو ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کی جب آپ نے ٹیسٹ کیا سسٹم کو and you found it working properly then you implement the system in the organization اور جہاں بھی آپ نے جس کے کو ڈیولپ کیا تھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے اس کی جو روٹین کی مینٹیننس کرنی ہے وہ یہی چیز ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے جب اس کو آپ ڈپلوائے کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ فیس کرنا پڑے یا تھورولی فرسٹ فیز سے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ فرض کریں if there is a requirement of a new application تو your exit system is running your develop system is running اس کے ساتھ اس کو انہانس کرنے کے لیے اس میں چینجز کرنے کے لیے نئی چیزیں ڈالنے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو فرسٹ فیز پہ جانا پڑے اور وہاں سے اس پروسیس کو نئے سے اسٹارٹ کرنا پڑے تو یہاں پر ہم نے جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس کو بریفلی ڈسکس کیا ہے اور مائنڈ یہ پروسیس جو ہے یہ درست ہے یہ اپلیکیبل ہے لیکن اس سے بہتر پروسیسز جو ہیں وہ آپ کسی اور کورسز پڑھیں گے اور آپ ڈیولپمنٹ پروسیس کے طور پہ ان کو اڈاپٹ کریں گے لیکن جو ڈیزائن والا پارٹ ہے وہ ہم جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہی وہاں پر بھی اپلیکیبل ہوگا آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف اس میں جو ہے وہ ہم now we are going to discuss the first phase of our database development process اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایگزٹنگ سسٹم کو اینالائز کرنا ہے what do we mean by existing system system existing سے یہ مراد ہے کہ وہ سسٹم جو کہ آپ سے کہا گیا ہے کمپیوٹرائز کرنے کے لیے وہ سسٹم جس کا کہ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے مثال کے طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک کوئی بینک ہے ہمارا پورا سسٹم آپ ڈیٹا بیس اس کا بنا دیں اس میں بہت سے مختلف سسٹم بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک بینک میں جو ہے وہ لاکرس کو مینٹین کرنے کا ایک الگ سسٹم ہے لونس کا ایک الگ سسٹم ہے اسی طرح آپ کے جو اکاؤنٹس جو نارمل ہو رہے ہیں ان کا الگ سسٹم ہے وہاں پہ ایل سیز اوپن ہوتی ہیں وہ ایک الگ سسٹم ہے these are all different system اب پاسبلٹی یہ ہے کہ یا تو آپ سے کمپنی یا آرگنائزیشن یا آپ کا کلائنٹ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس کا ایک پرٹیکولر سسٹم ڈیزائن کر دیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ہمارا جو کلائنٹس کی ہینڈلنگ سسٹم ہے یعنی کہ جب ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور ہینڈلنگ کرتے ہیں ہمیں صرف آپ وہ اس کا ڈیٹا بیس بنا دیں ایک تو پاسبلٹی یہ ہے دوسری پاسبلٹی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا جو ہے نا وہ آپ آٹومیٹ کر دیں سارے کا ڈیٹا بیس بنا دیں تو other way first thing is you have to understand how the existing system is working اس کی ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے پارٹلی وہ کام کر رہا تھا یعنی فرض کریں انہوں نے اپنے دو یا تین سسٹم پہلے جو ہے اس کا ڈیٹا بیس بنایا ہوا تھا وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سارے چاہیے تو کیا آیا آپ نے جو پہلے کام کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کو پیچ لگانا ہے اٹیچ کرنا ہے یا کہ آپ نے سارا نئے سر سے بنانا ہے anyway in any case آپ کو اس ایگزٹنگ سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اس کی ورکنگ کو سمجھنا پڑے گا تو پہلا فیز جو ہے اس کا یہی آبجیکٹو ہے کہ آپ اس کی ورکنگ کو سمجھیں اور اس کے بعد یوزر کی ریکوائرمنٹس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کیونکہ انہی بیسس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ہے اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو پریلیمنری اسٹڈی فیز ہے اس کے دوران ہم کون سا ٹول استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ٹول استعمال ہی کیوں کرتے ہیں جو ٹول ہم استعمال کریں گے بیسیکلی وہ ہے ڈیٹا فلو اور بریفلی اس کو ڈی ایف ڈی بھی کہتے ہیں ڈی ایف ڈی کے ذریعے آپ جو آپ کا ایگزٹنگ سسٹم ہے اس کو آپ اس کی ورکنگ کو اس کی فنکشننگ کو یا اس میں جو ڈیٹا کا فلو ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے کیوں ہم اس کو گرافکلی شو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گرافکس کے ذریعے یا سمبل کے ذریعے ایک چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو دوز گرافکس دو specific meaning they are simple figures very few in number اور ان کو آپ uh, استعمال کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے you discuss the working of the system with the user of the system with the organisation کیونکہ یہ ضروری ہے کہ you both agree on the things یعنی جس طرح سے سسٹم کام کر رہا ہے انہوں نے آپ کو ایکسپلین کیا but we have to make it sure کہ جو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے آپ نے وہی سمجھا ہے اس لیے the things that we describe verbally that we describe in the form of paragraph they may mean different to different people یعنی میں ایک فکرہ بول رہا ہوں اس کا مطلب میرے نزدیک کچھ اور ہو سکتا ہے یعنی میں کنوے کچھ اور کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ سننے والا اس سے کچھ اور مطلب لے تو اگر جب ہم خاص طور پہ ٹیکنیکل باتوں میں اگر ہم ایک فکرے سے میں اگر جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کنوے نہ ہوا بلکہ تھوڑا سا آپ اصل میننگ سے سننے والا ہٹ گیا تو اگر یوز تھوڑا تھوڑا ہٹتے رہے تو اوور آل جو پکچر بنے گی وہ ایکچوئل پکچر سے بہت مختلف ہوگی اس لیے دس از ریکمینڈیڈ کہ the understanding of the system is expressed using these graphical symbols ان کو آپ سامنے رکھیں گے اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ یوزر جو ہے جو جو اس کو استعمال کر رہے ہیں سسٹم کو ان سے ڈسکس کریں ان کو بتائیں گے ان کو ایکسپلین کریں گے کہ اس سسٹم میں یہ ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے یہاں پہ یہ پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ یہ لوگ انوالو ہیں کیسے ہوتا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ this tool the D F D is so simple even the user common user can understand that very well اور اگر وہ سمجھ نہیں بھی سکتا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈرا کریں اس کو بنائیں ایگزٹنگ سسٹم کی ورکنگ کو ایکسپلین کریں اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اس کا اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈسکس کریں یوزر سے ایک, ایک چیز پہ ایگری کریں کہ سسٹم کی ورکنگ یہ ہے ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ it gives you a discussion point it gives you a centre point on the basis of which you discuss your understanding with the user of that system ایک چیز تو یہ ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی اور وہاں پہ آپ کی جگہ کوئی بندہ آتا ہے جاب کرنے کے لیے وہ آپ کو ٹیک اوور کرتا ہے اور وہ سسٹم میں کوئی چینج کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی پہلے اس سسٹم کی ورکنگ سمجھنی پڑے گی تو جو ڈی ایف ڈی ہے یہ اس کو پرسائزلی سمجھا سکے گی بتا سکے گی ورکنگ آف دس سسٹم چنانچہ یہ وجہ ہے یہ ضرورت ہے یہ فائدے ہیں ٹول کو استعمال کرنے کے لیے سسٹم کی ورکنگ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈی ایف ڈی ہوتی کیا ہے data flow diagrams the dft represents the flow of data between different processes within a system system کوئی بھی سسٹم آپ لے لیں اس میں ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز پرفارم ہو ہوتی ہیں ڈفرنٹ پروسیسز انوالو ہوتے ہیں اب پروسیس ہوتا کیا ہے اس کی جو پریسائز ڈیفینیشن ہے in the terminology of D F T وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن ان جنرل آپ یہ سوچ سکتے ہیں ابھی کہ جو ایکٹیویٹیز وہاں پرفارم ہو رہی ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر مثال کے طور پہ اگر آپ بات کرتے ہیں بینکنگ سسٹم کی تو اکاؤنٹ اوپننگ ایک وہاں پہ کام ہو رہا ہے ایک ایک پورا سسٹم ہے اکاؤنٹ ہینڈلنگ کا اس میں اکاؤنٹ کو اوپن کرنا چیک سے پیسے نکلوانا یا پیسے جمع کروانا دیز آر ڈفرنٹ پروسیسز جو کہ اس سسٹم کے اندر بینکنگ سسٹم کے اندر انوالو ہیں تو یہ جو ڈیٹا فلو ڈائگرام ہے جو ڈی ایف ڈی ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک سسٹم کے اندر جو مختلف پروسیسز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس میں پھر کون کون سے لوگ انوالو ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا یہاں فلو کرتا ہے جو انفارمیشن فلو کرتی ہے وہ کیسے چلتی ہے اس سے آپ کو سسٹم کی ورکنگ کا اندازہ ہوتا ہے یہ ڈفرنٹ کیریکٹرسٹکس uh, ہیں اس کی ڈی ایف ڈی کی uh, اس میں لکھا ہے simple and intuitive not focusing on detail simple رہتا ہے تھوڑے سے سمبلس uh, زیادہ سمبلس بھی نہیں ہیں تاکہ وہ زیادہ کمپلیکس نہ ہو جائے اور describes what users do rather than what computers do اس میں جو پروسیسز جس میں یوزر انوالو ہیں ان کو مینشن کرتے ہیں اس کی لمیٹیشن بھی ہیں کچھ کہ یہ صرف ڈاٹا کے فلو پہ فوکس کرتی ہے یہ جو جس بیسس پہ آپ ڈسیشن کرتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہوا مثال کے طور پہ کہ ایک پروسیس ہے اس کے بعد یا تو یہ پروسیس ہوگا یا یہ پروسیس ہوگا یہ تو آپ شو کریں گے کہ اس پروسیس کے بعد یہ دو پروسیس میں سے کوئی ایک ہوگا یہ دونوں ہوں گے لیکن یہ کس بیس پہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ والا ہونا ہے یا وہ والا ہونا ہے تو ڈسیشن ہے کس بیسس پہ ڈسیشن ہوتے ہیں that you do not represent in the D F D اس کے بعد یہ چیز ہے کہ یہاں سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈی ایف ڈی کے جو ڈفرینٹ سمبلز ہیں ان کو کہ ڈی ایف ڈی بنانے کے لیے آپ کون کون سے سمبلز استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سمبل ہے وہ ہے ڈیٹا فلو یا ڈیٹا فلوز اس کا پرپز کیا ہے these are the pipelines through which packets of information flow and data flows are represented with the help of arrows arrows are labelled with the name of the data that moves through اور یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا فلو کا سمبل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایرو ہے اس کا ایک ہیڈ ہے اس میں یہ شو ہو رہا ہے کہ جس طرف آپ کا ایرو کا ہیڈ ہے کہ ڈیٹا اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ موو کر رہا ہے یعنی کہ from the tail of this arrow data is moving towards the head of the arrow اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ایرو کو لیبل کریں گے لیبل اس طرح کریں گے کہ جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو ڈیٹا فلو ہو رہا ہے وہ ڈیٹا ہے کیا اس کے بعد جو دوسرا سمبل ہے ہم اس پہ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے data store data store basically a store کہہ لیں اے کلیکشن کہہ لیں ہے جہاں پر کہ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے اسٹیٹک ڈیٹا سے بات یہ ہے کہ یہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جو اتنا فریکوینٹلی چینج نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر یہ فکس رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا اسٹور جو ہے وہاں پہ آپ وہ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں کہ جو آپ پروسیسنگ کے لیے بعد میں کسی پروسیس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ جو ڈیٹا صرف ایک پروسیس میں استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی فیوچر یوز نہیں ہے اس کو آپ اسٹور نہیں کریں گے but the data that is likely to be use in future for further processing اس کو آپ ڈیٹا اسٹور کے اندر یا فائلس کے اندر اسٹور کریں گے اور اس کا بھی نام ہوتا ہے جو کہ نارملی ایک ناؤن ہوتا ہے اور this is a symbol that you use for the data store اس کے بعد ہے آپ کا پروسیس پروسیس جو ہے وہ کسی ایک پروسیسنگ کو ایکٹیویٹی کو شو کرتا ہے اور پروسیس کیا ہو سکتا ہے اس کا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ process could be very little very small activity اور it could be a huge big process تو کوئی بھی ایکٹیویٹی یا آپ یو کہہ لیں کہ جس جگہ پہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو جائے اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی چینج کو ڈیٹا میں آ رہی ہو مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پہ آپ کو ڈیٹا پہنچا لٹس ایک فارم پہنچا ایک پروسیس میں ایک سیکشن میں کسی جگہ کسی آرگنائزیشن کے اندر ایک سیکشن میں فارم پہنچا اور وہاں پہ اس سیکشن کے اندر انہوں نے صرف یہ چیک کیا کہ آیا فارم صحیح طرح فل ہوا ہے یا نہیں ہوا اب یہاں اگر فرض کرے فارم فل صحیح ہوا ہوا ہے تو انہوں نے آگے فارم ٹرانسفر کر دیا کسی دوسرے سیکشن کو آل دو کہ اس سیکشن نے ڈیٹا میں کچھ چیز ایڈ تو نہیں کی ڈیٹا کی فارم چینج تو نہیں کی but at least they have verified the data is correct تو اب جو آپ کو پہلے ڈیٹا تھا نا ویریفائڈ ڈیٹا تو کم از کم یہ چینج تو تو this can also be called a process ضروری نہیں ہے کہ جو پروسیس آپ کا وہ ڈیٹا میں کوئی چینج بھی کرے یا کوئی ایڈ بھی کرے any activity any process on the data where data changes its form تو آپ کہیں گے دس از اے پروسیس اور اس کو ہم ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ادھر ود اے سرکل اور اے راؤنڈ ایچ ریکٹینگل جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ان میں سے آپ کوئی سا ایک سمبل جو ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن نارملی یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں کہ ایک ڈائگرام بنا رہے ہو تو اس میں دونوں استعمال کر رہے ہو کیونکہ دونوں استعمال تو ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیں جو کہ آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے اور پھر تمام ڈائگرامس کے اندر وہی سمبل استعمال کریں جب آپ اس پروسیس سمبل کو ڈی ایف ڈی کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک تو یہ ہے کہ ہر پروسیس جو ہے اس میں کوئی نمبر ہوتا ہے اس پہ ایک نمبر دیا ہوا ہوتا ہے وہ نمبر کس اصول کے تحت ہوتا ہے کیسے اس کی نمبرنگ کرتے ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس میں آپ کوئی جو ہے نا وہ اس کو اندر پروسیس کے اندر نام بھی ڈالتے ہیں وہ کوئی ورب بھی ہو سکتا ہے یا کوئی پورا چھوٹا سا فریز بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پوری کہانی وہاں پہ نہیں ہو سکتی it could be two or three or four and that's all یعنی جس سے آپ کو جسٹ اس پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کون سے پروسیس ہماری مراد ہے اور جب آپ کے نیشنل ہائی لیول سسٹم ہے تو وہاں پہ آپ نان بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کی ایگزامپل اور یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ کیسے ہم ایک پروسیس سمبل کے اندر نمبر بھی لکھتے ہیں اور اس کے اندر پروسیس کا جو نام ہے جہاں پہ پروسیس لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ آپ پروسیس کا نام لکھیں گے اور اوپر جہاں پہ 1.0 لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ آپ پروسیس کا نمبر لکھیں گے لیکن نمبرنگ کی ٹیکنیک ہم بعد میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ڈی ایف ڈی میں ایک اور سمبل ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل اینٹیز ایکسٹرنل اینٹیز کو ہم ڈیٹا کا سورس اور ڈیسٹینیشن بھی کہتے ہیں یعنی جو آپ کی ایکسٹرنل اینٹی ہے نارملی یہ یا تو ڈیٹا جنریٹ کرتی ہے یا ڈیٹا کو ایکسپٹ کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why do you call them external entities اس میں یہ ہے کہ نارملی ہم یہ سپوز کرتے ہیں ڈی ایف ٹی بناتے ہوئے کہ سسٹم کو ایک ہم چیز سمجھ لیتے ہیں something that is serving a particular purpose مثال کے طور پہ ہم نے اگر کسی ادارے کا کسی ادارے کسی تعلیمی ادارے کا ایڈمیشن سسٹم کی اگر بات کریں تو جو ایکٹیویٹی ہے processing of the admission system اس کو ہم ایز اے سسٹم کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی چیزیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں ڈیٹا اس سے ریسیو کرتی ہیں یا اس سسٹم کے کسی پارٹ کو سسٹم کسی پروسیس کو اس سسٹم کی کسی ایکٹیویٹی کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ہم ایکسٹرنل اینٹیز کہہ دیتے ہیں اس سے مراد آپ جو جیسے لفظ ہے ایکسٹرنل اینٹی اس سے یہ ہرگز ہرگز مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کے سسٹم سے باہر کی چیز ہوگی یا اس آرگنائزیشن سے باہر کی چیز ہوگی کوئی بھی چیز وہ کوئی اینٹی ہو سکتی ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے کوئی اور سسٹم ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے اس سسٹم کو جس کو ہم کے انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی جس کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اس میں ڈیٹا کسی شکل میں یا تو پرووائڈ کرتے ہیں یا اس اسے ایکسپٹ کرتے ہیں that is called an external entity جو سمبل ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایک ریکٹینگل ہے اس کے علاوہ ایک اور سمبل جو کہ ڈی ایف ڈی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کلیکٹر کلیکٹر جو ہے اس میں کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی کلیکٹر صرف ہم اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سچویشن دکھانی ہوتی ہے کہ ملٹیپل ڈائریکشن سے ڈیٹا آتا ہے اور اس جگہ سے وہ صرف ایک ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے یعنی there is no processing involve it just data from multiple direction from multiple places from multiple symbol and then it transfer the data ٹوڈ اے سنگل ڈائریکشن اور جو سمبل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے یعنی اس کی جو راؤنڈ سائڈ ہے اس سائڈ پہ you will place multiple arrows may be two three or more اور اس سے جو فلیٹ اس کی سائڈ ہے یہاں سے ایک سنگل ایرو جائے گا وہ آگے کسی پروسیس کی طرف یا کسی اینٹی کی طرف یہاں سے جائے گا اسی طرح جو اس کا الٹ ہے سیپریٹر وہ بھی یہی کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہوگی لیکن if you want to accept data from one side and want to place it in multiple direction تو اس کے لیے you use the separator simple اور اس اس کی یہ کا بالکل الٹ ہے یہ اس طرح سے اس کی فلیٹ سائڈ ہے it will receive data from one side اور کی راؤنڈ سائڈ ہے یہاں سے ملٹیپل ڈائریکشن میں جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر کرے گا دین اس میں یہ ایک ایسا آپریٹر ہے کہ جو یہ شو کرے گا کہ جہاں پہ اگر ملٹیپل ڈائریکشن ہیں اور ان ڈائریکشن میں سے کسی ایک میں ڈیٹا فلو کرے گا کس میں فلو کرے گا that is not the concern in the D F D لیکن جہاں پر یہ دکھانا مقصود ہو کہ دیز آر ملٹیپل ڈائریکشن اور مثال کے طور پہ اس کو آپ ایک سیپریٹر کے آگے لگا سکتے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے ڈیٹا آ رہا ہے اور وہاں سے اگر ملٹیپل ڈائریکشن میں جا رہا ہے لیکن ان میں سے کسی ایک کے اندر جو ہے وہ ان ملٹیپل ڈائریکشن میں سے کسی ایک پہ جائے گا تو وہاں پہ ساتھ ہی آپ یہ سمبل پلیس کر دیں گے اسی طرح اینڈ آپریٹر یعنی یہ ہوگا کہ آپ ملٹیپل شو کرتے ہیں اپنے ایروز یا ڈیٹا فلوز شو کرتے ہیں اور when you you want to show کہ data will be move in both the direction تو ان دونوں ایروز کے درمیان آپ پلیس کریں گے یہ والا سمبل تو سے کیا ظاہر ہوگا کہ یہ دو ڈائریکشن ہیں اور ان میں سے دونوں کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ فلو کرے گا dear students so far we have studied different symbol D F D now we are going to discuss what are different types of level zero diagram جس کو ہم بریفلی لیول ناٹ ڈائگرام بھی کہتے ہیں اور تیسری ہے ڈیٹیل ڈائگرام اب ہم ان تینوں کو باری باری پڑھیں گے کہ یہ ڈائگرام ہوتی کیا ہے پرپز کیا ہے اور ان کو ہم بناتے کیسے ہیں کانٹیکس کانٹیکس ڈائگرام ڈائگرام جو ہے اس میں ایک سنگل پروسیس یا سنگل سسٹم دکھایا جاتا ہے یا ایک سنگل پروسیس یا یا سسٹم پہ کرتی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں پورے سسٹم کو as a whole as a single process یا سنگل سرکل کو سنگل ببل کو استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور کوئی پروسیس اس میں انوالو نہیں ہوتا اس میں کوئی ڈیٹا سٹور کوئی اور سمبل انوالو نہیں ہوتا لیکن ایک سنگل پروسیس سنگل سسٹم اور اس کا interaction with the external entities یعنی the context diagram shows the system as a whole plus its interaction with the external entities no process no data store in the context diagram اور نیم uh, جو ہے اس کا وہ ایک uh, عموماً جو ہے وہ ناؤن کے طور پہ یا فریز کے طور پہ اس میں uh, لکھا جاتا ہے it shows context only input outputs لیکن جو ان پٹس آؤٹ پٹس ہوں گے only from the external entities داسٹرنل ہوتی ہیں ڈیٹا اسٹوریج پہ نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ when you are developing the context diagram then you will not show any data flow between the external entities themselves یعنی ہر ایکسٹرنل اینٹی جو ہے it will interact only with the system یعنی ڈیٹا فلو کرے گا out of an external entity to the system یا system but not between two example of a context میں اگر آپ دیکھیں تو جو درمیان میں آپ کے لکھا ہوا ہے ایک جو سمبل استعمال ہوا ہے جو کہ ایک پروسیس کا سمبل ہے here you are seeing the name of the system that is being discussed that has to be developed یہ سسٹم آپ کا ہے پرچیزنگ سسٹم اس کے علاوہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو تین مختلف اینٹیز انوالو ہیں کون سی ہیں سپلائر اب سپلائر جو ہے that could be a single person جب آپ دیکھتے ہیں میٹیریل پلاننگ ڈپارٹمنٹ اب یہ پورا ڈپارٹمنٹ ایز این اینٹی یہاں پہ شو ہوا ہوا ہے اس طرح پرسن اس این اینٹی اور اسی طرح دیکھیں جو ریسیونگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی is not any person is a complete department it means anything that provide data to the system or receives data from the system is considered as an external entity in the terminology of the D F D اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سلائڈ کے اندر آپ کو ڈیٹا فلوز بھی دکھائے جا رہے ہیں اب ہر جو آپ کی ایکسٹرنل اینٹی ہے وہاں سے یا تو ڈیٹا سسٹم کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے یا اس سے ریسیو کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم سپلائر اینٹی کو دیکھیں تو سپلائر اینٹی جو ہے it an invoice this is a form of data that flows from the external entity supplier to the system اب یہاں درمیان میں سسٹم جو ہے اس میں کمپلیٹ سسٹم کو شو کیا گیا ہے ایز اے ہول جو سسٹم پرووائڈ کرتا ہے سپلائر کو ایک تو وہ اسے آڈر دیتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو سسٹم سے اس کو پیمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اب ایک چیز اگر یہاں پہ آپ غور کریں شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ پہ پرچیزنگ سسٹم جو ہے اس سے آرڈر جا رہا ہے اور پیمنٹ جا رہی ہے لیکن جو پرچیزنگ سسٹم ہے اس کو سپلائر سے آئٹم ریسیو نہیں ہو رہے یعنی جو آپ کا سپلائر ہے وہ انوائس تو دے گا پرچیزنگ سسٹم کو but the supplier will not supply the items although the supplier is receiving order from the purchasing system but it is not supplying the items to the purchasing system still the payment to the supplier is being made by the purchasing system اب یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ سسٹم کو اسٹڈی کریں گے تو یہاں سے آپ کو ریلائز ہوگا کہ the particular system that we are considering now what are the functionality what are the activities that are perform by this system اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ uh, دکھایا گیا ہے ریسیونگ ڈپارٹمنٹ اب ریسیونگ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے وہ دکھا لیتا ہے کنفرمیشن آف ریسیٹ جو ہے وہ دیتا ہے پرچیزنگ سسٹم کو اس کا مطلب کیا ہوا اب جو آپ کا سپلائر ہے that item to the receiving department اور جو ریسیونگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ چونکہ ہم نے کہا کہ دو اینٹیز کے درمیان ڈائریکٹلی چونکہ ڈیٹا uh, فلو نہیں آ سکتا کانٹیکس میں اس لیے وہ یہاں پر شو نہیں کیا گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کی ڈیٹیل ڈائگرام بنائیں تو وہاں پہ ڈسکس کریں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو اس سے یہ سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ یوں مل رہی ہے کہ جو آپ کا ریسیونگ ڈپارٹمنٹ ہے that will give a confirmation of receiving to the purchasing system and on the base of that the purchasing system will generate the payment will issue the payment to the supplier اور اس کا اگر آپ دیکھیں اس کا جو پرچیزنگ سسٹم کا بیسیکلی جو ایکٹیویٹی اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے کہ جو آپ کا میٹیریل پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو ریسیو کرتا ہے ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے اور وہ آپ کا جو پرچیز سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھیجتا ہے کہ مجھے فلاں مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے یہ مجھے آپ لے کے دیجیے اور اس کے بعد جو پرچیز سسٹم ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتا ہے سپلائر کے ساتھ یہ تو ایک ایگزامپل تھی کانٹیکس ڈایاگرام کی آئیے میں آپ کو کانٹیکس ڈایاگرام کی ایک اور ایگزامپل دکھاؤں اس ڈائگرام کے اندر ایک یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن سسٹم ہے وہ دکھایا گیا ہے پہلے کی طرح سے آپ دیکھیے کہ درمیان میں ایک بڑے پروسیس سمبل کے ذریعے یا ببل کے ذریعے you have shown the system itself اس کے علاوہ باقی جو چار اس میں ایکسٹرنل اینٹیز ہیں وہ اینٹیز ہیں جو کہ سسٹم کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ ڈین اینٹی کو دیکھیں تو جو ڈین اینٹی ہے وہ مانگتی ہے ایڈمیشن سسٹم سے فیکلٹی لوڈ شیٹس یعنی ہر فیکلٹی ممبر کا کیا ورک لوڈ ہے اسی طرح جو ڈین اینٹی ہے وہ اسے ریکوائر کرتی ہے کلاس کاؤنٹ کلاس میں جس بھی کلاس میں آپ نے ایڈمیشن کیا ہے اس میں اسٹوڈینٹس کی کتنی تعداد ہے اگر آپ فیکلٹی ممبرس کو دیکھیں وہ بھی ایک یعنی ہمارے پاس اینٹی ہے تو وہ ایڈمیشن سسٹم سے اس کو چاہیے کلاس کی لسٹ جس کلاس کو اس نے پڑھانا کسی فیکلٹی ممبر نے اس کلاس کی جو لسٹ ہے جس میں کتنے ہیں کون کون ہے وہ آپ کا جو ایڈمیشن سسٹم ہے وہ سپلائی کرے گا فیکلٹی ممبرس کو ایسے اگر آپ رجسٹرار کو کو دیکھیں تو وہ ایڈمیشن سسٹم یہ بتائے گا کہ ہم اس سیمسٹر میں کون کون سے کورس آفر کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے وہ ان کو وہ پرووائڈ کرے گا اسی طریقے سے جو آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ آپ کے ایڈمیشن سسٹم سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں فلاں کلاس میں انرول کر لیں یا فلاں کلاس کا ہمیں رجسٹر کر لیں اور اسی طرح سے جو آپ کا ایڈمیشن سسٹم ہے وہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ایکسپٹ ہوں گے جن کو رجسٹر کر لیا جائے گا ان کو وہ شیڈیول پاس کرے گا تو یہ دو ایگزامپل تھیں کانٹیکس ڈایاگرام کی اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کانٹیکس ڈایاگرام کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ وہ سسٹم کی جو فنکشنلٹی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو اینٹیز ہیں جو اس کی ایکسٹرنل اینٹیز ہیں ان ان میں سے کس کس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اور ڈیٹا کس فارم میں جو ہے وہ فلو کرتا ہے سسٹم اور اینٹیز کے درمیان ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی تک ہم نے جو کانٹیکس ڈایاگرام ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے اب اس کے بعد جو ہم کانٹیکس ڈایاگرام کی دوسری قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں لیول زیرو یا لیول ناٹ ڈایاگرام اس کو ڈسکس کریں گے جو لیول ڈایاگرام ہے it represents the entire system اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی سسٹم جس بھی سسٹم کی آپ ڈی ایف ٹی بنائیں اس میں لیول زیرو ڈائگرام جو ہے وہ لازمی طور پر شامل ہوگی کیوں کیونکہ یہ پورے سسٹم کو یعنی اس کی پوری ورکنگ کو لیول نوٹ یہ ریپرزینٹ کرتی ہے یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ there is a system that does not involve any detail diagram لیکن آپ کو جو کانٹیکسٹ ڈائگرام ہے اور جو آپ کی لیول ڈاٹ ڈائگرام ہے یہ ضرور بنانے ہیں بلکہ ایون اگر آپ in the very extreme cases I won't recommend it but really if you you have to avoid can avoid context without nought diagram there is no D F D ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ جو آپ کی لیول ناٹ ڈائگرام ہے it represents the entire system its processes its entities its data store سب اس میں ریپرزینٹ ہوتے ہیں اب یہاں ایک بہت ٹیکنیکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیپتھ ہے یا جو ڈیٹیل ہے ان دا ڈائگرام وہ کیا ہونی چاہیے دو چیزیں ایک تو the size the volume of the system اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے دوسرا اس بندے کے اوپر اس ڈیزائنر کے اوپر ہو از ڈیولپنگ دس ڈائگرام کیونکہ اگر آپ سیم سسٹم کی ڈائگرام دو مختلف آدمیوں سے کہیں بنانے کے لیے تو جو لیول ناٹ ڈائگرام میں ڈیپتھ ہوگی جو اس میں ڈیٹیل ہوگی وہ مختلف ہوگی تو مختلف بندوں کی چاہے وہ سیم سسٹم کی بنا رہے ہوں اسی طرح اگر دو مختلف سسٹم ہیں اور the same person is developing this level nought diagram for two different system تو اس میں جو لیول آف ڈیپتھ ہوگی وہ ڈفرنٹ ہوگی you have to maintain a balance کیا مراد ہے کہ اگر آپ سسٹم بہت بڑا ہے and if you if you try to put too much detail in the level nought this will become very complex then it will become difficult to understand دوسری طرف اگر آپ اس کو بہت ہی مختصر کر دیتے ہیں اس کے دو نقصانات ہوں گے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ that diagram will not portray enough information it won't be much useful ایک تو اس کا یہ ہوگا دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر اس کے اگینسٹ آپ کو جو ڈیٹیل ڈائگرام ہے وہ بہت سی بنانی پڑیں گی یا ان کی بہت ڈیپتھ رکھنی پڑے گی تو there is really no hard and fast rule کہ آپ کی جو لیول نوٹ ڈائگرام ہے اس میں کتنی ڈیٹیل ہونی چاہیے کتنا میٹیریل ہونا چاہیے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے it's totally dependent on the system and on the person who is designing that diagram آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لیول ڈائگرام کو بنانے کے طریقے کیا ہیں یا اس اس کا کی میتھڈالوجی کیا ہے لیول نوٹ بنانے کے لیے پہلا فیز یہ ہے کہ آپ جس سسٹم کے لیے یہ ڈائگرام بنانے جا رہے ہیں اس کے آپ ڈفرینٹ ماڈیولز آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان ماڈیولس کو آپ باری باری اس میں ظاہر کرنا شروع کریں جب آپ ان ماڈیولس کو باری باری ریپرزینٹ کریں گے تو مناسب جگہوں پہ ان ماڈیولز میں آپس میں لنک بھی پیدا ہوگا وہ لنک کیسے پیدا ہو سکتا ہے وہ تھرو اینٹیز ہو سکتا ہے تھرو پروسیسز ہو سکتا ہے تھرو ڈیٹا اسٹورز ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے تو چنانچہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے آپ یہ کریں کہ اس کے جو اس میں اینٹیز انوالو ہیں ان کو آپ ڈرا کر لیں اس کے بعد اس میں جو پروسیس انوالو ہیں ان کو لکھ کے ان کو آپس میں آپ لنک کر لیجیے اور اسی طریقے سے جو اس میں ڈیٹا سٹورز انوالو ہیں ان کو بھی ساتھ آپ بنا لیں اور یوں آپ کا جب ایک ماڈیول ریپرزینٹ ہو جائے اس کے بعد آپ دوسرے ماڈیول کو لیجئے تیسرے کو اور یوں باری باری اس کے علاوہ اس میں جو ہم ایک خاص بات کا اس کو دھیان رکھنا وہ یہ ہے کہ جو ہم پروسیس نمبر لکھتے ہیں اپنے پروسیسز کے سمبل کے اندر ان کی خاص فارمیٹ ہوتی ہے اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرتے ہیں نمبر دیں گے like one two three four اس طرح سے نمبر دیں گے اور ڈاٹ یا ڈیسیمل کے بعد زیرو اس میں دیں گے یعنی جو آپ کی لیول زیرو ڈائگرام ہے لیول ناٹ ڈائگرام ہے اس میں جو پروسیس آپ کے ہیں ان میں ہمیشہ 1.0 2.0 3.0 اس طریقے سے جو ہے وہ اس میں نمبرنگ ہوگی اب اس میں ایک ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو بھی پروسیس آپ نے ریپرزینٹ کیے ہیں لیول ناٹ ڈائگرام میں ان میں سے بعض پروسیسز ایسے ہوں گے کہ جو آپ نے شو تو کر دی ہیں لیکن ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر اب اگر آپ اس پروسیس کی ڈیٹیل شو کرتے ہیں لیول نوٹ ڈائگرام میں اس سے وہی پرابلم ہوگا کہ وہ جو ڈائگرام ہے وہ بہت کمپلیکس ہو جائے گی جس کو کہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا چنانچہ آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو صرف جو بڑا پروسیس ہے اس کو ایک سنگل ببل کے ساتھ سنگل سرکل کے ساتھ آپ اپنی جو لیول ناٹ ڈائگرام ہے اس میں شو کر دیتے ہیں لیکن جو اس کی پھر جو ڈیٹیل ہے اس پروسیس کی اس کو فردر آپ ایکسپلین کر دیتے ہیں ڈیٹیلڈ ڈائگرام uh, کے اندر اور اس میں uh, ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ you can have just one context diagram for any system you can have just one level nought diagram but you can have as many detail diagram as you like as you need in system پھر یہ ہے اس میں کہ جیسے کہ آپ کو uh, پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ نے جو آپ کے ڈیٹا فلوز ہیں ان کو لیبل کرنا ہے اور ایک چیز کا یہ دھیان رکھیے کہ جو آپ ڈیٹا فلو شو کریں گے اس میں وہ کبھی بھی آپ ایکسٹرنل ٹو ایکسٹرنل شو نہیں کریں گے بلکہ نارملی ایسے ہوگا کہ آپ ایک ایکسٹرنل سے ڈیٹا جنریٹ ہوا it goes into some process اور اس پروسیس سے اگر ڈیٹا جو ہے وہ اگر آپ نے چاہے تو کسی اور ایکسٹرنل اینٹی کو ٹرانسفر کر دیں یا چاہے تو کسی ڈیٹا اسٹور میں موو کر دیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو ایک پروسیس سے ڈائریکٹلی دوسرے پروسیس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں without sending it to the any other external entity یہ تو ایک جنرل رول تھے جس کو جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں کہ ہم کیسے لیول نوٹ ڈائگرام بناتے ہیں یہ جو ڈائگرام ہے یہ یونیورسٹی کے ایک ایڈمیشن سسٹم کی ہے اس کے ہم جو ماڈیول بناتے ہیں فرض کریں اس میں ہم ایک ماڈیول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپلیکیشن یا اپلائنگ ایک ماڈیول دوسرا ماڈیول ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پروسیسنگ آف دا داشن اور تیسرا ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جنریٹنگ دا ایڈمیشن لسٹ یعنی اس کو آپ فائنلی ایڈمیشن لسٹ جنریٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہم تین ماڈیول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کا ایپلیکیشن پروسیس کا جو ماڈیول ہے یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہم نے اس کو ریپرزینٹ کر دیا کہ یہ ہمارا وہ ماڈیول ہے کہ جو جو اپلائنگ کو اپلیکیشن پروسیس ہے اس کو ڈیل کرتا ہے یہ ماڈیول ہمارا دوسرا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے جو ہمارے لوگ انوالو ہیں جو ہمارے انوالو ہیں وہ اس کو پروسیس کرتے ہیں اور فائنلی یہ ہمارا وہ ماڈیول ہے کہ جو کہ فائنل لسٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے ایشو کرتا ہے اور کس طرح سے یہ جو ڈفرنٹ ماڈیولس ہیں پلیسز پہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئے اور انہوں نے ایک پورے سسٹم کی جو ریپرزینٹیشن دی ہے اور آپ خاص طور پہ اس میں جو جو پروسیسز کے نمبر ہیں ان کو بھی نوٹ کیجئے کہ وہ 1.0 2.0 اس فارمیٹ سے ہیں اور لیول ناٹ ڈائگرام میں ہمیشہ جو پروسیس نمبر ہیں وہ اسی فارمیٹ میں ہوں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی میں نے آپ کو جو لیول ناٹ ڈائگرام کی ایگزامپل دکھائی ہے ایڈمیشن سسٹم کی مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیول ناٹ ڈائگرام کے بارے میں یا in general D F Ds کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ڈی ایف ڈی کے کوئی صحیح ہونے کا یا غلط ہونے کا کوئی اصول یا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جو اس کے رولز ہیں ڈی ایف ڈی بنانے کے آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ڈایاگرام بنائیں اس کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو پہلے تو آپ کو خود کلیئر ہو یعنی وہ وہی ریپرزینٹ کر رہی ہو کہ جو آپ کی سمجھ ہے جو آپ سمجھ سکیں سسٹم کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی ڈائگرام کو کوئی اور سسٹم کوئی اور انسان یا کوئی اور بندہ بھی دیکھے تو وہ بھی وہی چیز سمجھے جو کہ آپ نے پورٹری کیا جو آپ نے دکھایا ہے کیونکہ ڈی ایف ڈی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو کہ آپ کو صرف سسٹم کی ورکنگ کو سسٹم کے پروسیسز کو ڈیٹا فلو کو ایکسپلین کرے آج کے لیکچر میں ہم نے جو ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ فیزز ہیں ان کو ڈسکس کیا ایک خاص پروسیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ ہم نے جو اس میں سے پہلا فیز تھا جسے ہم کہتے ہیں ریکوائرمنٹ انالیسس یا پریلیمنری اسٹڈی جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس میں جو ٹول استعمال ہوتا ہے ڈی ایف ٹی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا اس کو ہم نے اس کی جو ڈائگرامس کی دو ٹائپس ہیں کانٹیکس ڈائگرام اور لیول ناٹ ڈائگرام اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اب اگلے لیکچر میں ہم ان شاء اللہ ڈیٹیلڈ جو ڈی ایف ٹی اس کو ڈسکس کریں گے آپ سے ان اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ